یہ مولانا محمد احمد مصباحی صاحب ہاں،, ہاں جی جی ہم نے آپ کا نمبر مولانا شمس الہدا صاحب نے دیا ہے اچھا، اچھا۔ جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جناب علی ہم پاکستان سے کر رہے ہیں آپ کا رابطہ نمبر مولانا شمس الدا صاحب سے ملا ہے مولانا شمس الہدا صاحب ہے نا انگلینڈ میں ہاں۔ ان سے آپ کا رابطہ نمبر ملا ہے ہم پاکستان سے عرض کر رہے ہیں اچھا۔ جی اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے آپ سے آواز آواز آ رہی ہے مطلب جی انہوں نے نہیں بتایا انہوں نے آپ کی طرف روانہ کیا ہم کو اچھا۔ جی۔ سات بجے کیجیے سات بجے کبلا ہاں۔ ابھی یہاں سوا دو بج رہے ہیں سات بجے یعنی